وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے یہ موت کے بعد کا لباس ہے تو جب معلوم ہے آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو بھی کہ دنیا سے جانا ہی ہے انتقال کر ہی جانا ہے تو کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص موت سے پہلے اپنا کفن خرید کر کے رکھ لے جیتے جی کفن خرید لے اس لیے کہ جس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں لباس خریدتے ہیں کہ نہیں مان لیجیے آپ کو کوئی کام کوئی پروگرام پندرہ دن بعد ہے اور ہم پہلے سے ہی اس کے لیے لباس خرید لیتے ہیں کہ یار یہ پندرہ دن بعد عید کے دن پہننا ہے یا بقر عید کے دن پہننا ہے یا کسی موقع پر پہننا ہے تو انسان اپنی آگے کی زندگی کے لیے اہتمام ابھی سے کرتا ہے تو اسی طریقے سے یہ مثال میں نے سمجھنے کے لیے دی ہے تو چونکہ موت برحق ہے آپ اور ہم سب جانتے ہیں اور ایک دن مر جانا ہے تو موت سے پہلے کفن خریدنا یہ بالکل کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ تو موت کو یاد کرنا ہی ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن بھر میں نوے مرتبہ موت کو یاد رکھے تو اللہ اس کو جو ہے اس کے لیے مغفرت فرما دیتا ہے اور موت کو یاد کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ موت کو یاد کرنے سے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے برے کاموں سے بچ جاتا ہے اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو موت کے بعد کی جو زندگی ہے مطلب موت جب آتی ہے تو اس کے بعد یہ لباس پہنایا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کا لباس خرید رہے ہیں تو بالکل خرید سکتے ہیں کیونکہ وہی لباس ہمیں پہنایا جائے گا اب اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پھر وہ اپنا احرام سنبھال کر کے رکھتے ہیں کہ اسی کو ہمارا کفن بنا دینا اسی کو ہمارا کفن بنا دیا جائے تو رکھ لیا جاتا ہے اور یہ سب بزرگوں سے بھی ہمارے ثابت ہے بزرگوں نے وسیعت فرمائی کہ فلاں لباس کو میرا کفن بنا دیا جائے میں جو حضرت رابعہ بصری اللہ کی ولیہ ہیں انہوں نے جس میں جس کپڑے کو وہ استعمال کیا کرتی تھیں نماز میں یا چھونے میں بچھونے میں تو آپ نے وصیت فرما دی کہ اسی کو میرا کفن بنا دینا اسی طریقے سے ہمارے بزرگوں سے بھی بہت ساری روایتیں اسی ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی جیتی زندگی میں کفن کا انتظام کر لیا تھا تو بالکل کر سکتے بالکل جائز ہے کر سکتے ہیں